اللہ رب العالمین پر ایمان میں یہ عقیدہ بھی داخل ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس سے پہلے مسئلہ بیان ہو چکا ہے لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کی رویت اور یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ہے علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا تو مسلمان باقی نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے اور اس پر صلب صالحین کا صحابہ کا تمام ام کرام کا اور جو صلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور ان کے ایمان اور عقیدے کو اپنانے والے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے توحید عقیدے سے متعلق بہت عظیم امام اور محدث اور عالم گزرے ہیں امام ابن خزیمہ تیسری صدی ہجری کے عالم دین تھے وہ فرماتے ہیں ان المنینہ یرون ربهم خالق یوم المعاد کی مومنین اپنے خالق رب العالمین کا قیامت کے دن دیدار کریں گے من ان کردا ع فلی سب مومن اور جو اس کا انکار کر دے وہ مومن نہیں ہے ان دل مومنین یعنی مومنوں کے نزدیک وہ مومن باقی نہیں رہتا اس طریقے شیخ بن نباز رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے سابق مفتی تھے ان سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کے انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ مومن نہیں وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے اور حدیثیں اس مسئلے سے متعلق متواتر حدیثیں ہیں اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے حتیٰ کہ ام اربا اور ان کے بعد جو بھی ائمہ گزرے ہیں جو صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہیں سب نے یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ کیا جائے گا اور یہ ایک اہم عقیدہ اور ایک اہم مسئلہ ہی ہے قرآن کریم میں اللہ ابراہین نے بہت سارے مقامات بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوں یوم عمدین ناودرا اللہ ابیا ناود کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے کون سے چہرے تر و تازہ ہوں گے وہ چہرے جو سلب سارین کے عقیدے اور منہج پر ہوں گے توحید خالص پر ہوں گے اتباع سنت ہوگی شرک نہیں ہوگا بدعت اور خرافات نہیں ہوگی حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے اللہ رب بحا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اللہ رب الام صاف اس کے اندر اس طریقے سے اللہ رب اللّہ کا ارشاد ہے الرائے کے اندرون یہ سور متففین کی ایک آیت ہے کہ یہ جو اہل جنت ہوں گے وہ تختوں پر مسلطوں پر بیٹھ کر کے دیکھنے والے ہوں گے یہاں اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا کہ کیا وہ دیکھنے والے ہوں گے تو اس کے عموم میں اللہ کا دیدار بھی داخل ہے اس لیے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کو خوشی ہوگی سرور ہوگا وہ تمام چیزوں کا وہ دیدار کریں گے اور سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے حتیٰ کہ جنت ملنے سے بھی زیادہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا تو الرائے کے اندرون وہ مسجدوں پر اور تختوں پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا دیکھ رہے ہوں گے جنت میں ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے اللہ کو دیکھیں گے ساتھیوں کو دیکھیں گے اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے جنت کے اندر ملنے والی تمام نعمتیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی اور عین ہوں گی تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو انہیں میں سے اللہ ابامین کا دیدار بھی کریں گے وہ ایسے اللہ اربان کہ کلّہ ان نہ نَََ یوم المحجوبون امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے اور تمام علماء نے اس آئے سے بھی سلال کیا ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے کیونکہ اس میں اللہ العامین نے کافروں کی نفی کی ہے کلّہ ان رب عمر یوم المحجوبون یہ سورہ متفقین کی آیت ہے کہ ہرگز نہیں جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے ان کو حجب کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا محروم کر دیا جائے گا اللہ کے دیدار سے اللہ کے دیدار نہیں کر سکیں گے کافر تو جو کافر نہیں کریں گے تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے کیونکہ کافر کی نفی کی اللہ رب العالمین نے جو کفار ہیں مشرقین ہیں اللہ پر ایمان نہ لانے والے ہیں ان لوگوں کا اللہ نے انکار کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اللہ پر نبی پر آخرت پر سچا ایمان لانے والے اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے والے نبی کی سنتوں کی تباہ کرنے والے شرک اور بدعت اور خرافات سے دور رہنے والے ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کافروں کی اللہ رب العالمین نے نفی کی کافروں کی رویت کا انکار کیا ایسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے پرانے مجید کے اندر للذین احسن حسن الحسنہ و زیادہ کہ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے الحسنہ ہے جنت ہے وہ زیادہ اور زیادہ بھی ان کو ملے گا للذین لذینہ جنہوں نے احسان کیا احسان کے ساتھ دین پر قائم رہے نبی کی سنتوں پر قائم رہے توحید پر قائم رہے شرک سے دور رہے احسان یہ دین کا آخری درجہ ہے دین کے کتنے درجے ہیں بتائیے آپ لوگ دین کے کتنے درجے ہیں یہ تیسرا لیول بھائی یہ کیا نام ہے یہ بہت اہم کتاب ہے یہ اونچے معیار کی کتاب ہے یا قید یہ عام خاص عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ جی ماشاء اللہ تین درجے ہیں کون کون سے ہیں اسلام ایمان احسان اس ترتیب سے بتائیے سب سے پہلے اسلام اس کے بعد ایمان اس کے بعد احسان احسان دین کا آخری درجہ آخری سیڑھی ہے اس کے بعد دین کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا آخری درجہ احسن دینا احسن الحسن اور احسان کی تعریف ہمارے میں نے کیا فرمائی ہے انت ابود اللہ کا ان کا تراہ فعلم تک ان تراہ فعن تم اللہ تعالیٰ کے بات اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ شعور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو احسان والے ہیں اور اس شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو یہ بدلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا اپنا دیدار کرائے گا قیامت کے دن دیکھیں گے وہ زیادہ معنی کیا ہوتے ہیں اور زیادہ الوسن مانے جنت آلوسنا مانے جنت اور وہ زیادہ مانے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کیا مزید دے گا اپنا دیدار اللہ تعالیٰ کرائے گا جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے سر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے کہے گا کہ کچھ کمی ہے کچھ اور چاہیے کہیں گے نہیں کچھ کمی نہیں ہے اب کس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین تو نے ہمارے چہرے کو ترا تازہ کیا تو نے جہنم سے بچایا جنت میں داخل کر دیا اور ہم کو کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت آج تک ہم کو نہیں ملی تھی جنت کے سامنے بھی جنت بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے وہ نعمت ہے سب سے بڑا فضل سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار تو وہ زیادہ کی تفسیر ہمارے نبی نے فرمائی پھر اس آیت کو پڑھا للزین حسن حسن و زیادہ کہ جو احسان کرنے والے ہیں خوش و خدو کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ عبادتیں کرنے والے دین توحید پر قائم رہنے والے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا ہی مزید اور بھی ان کو دے گا اور ہمارے بھی نے مزید اور زیادہ سے کیا شرح کی کہ اللہ کا دیدار حدیث قرآن کی شرح کرتی ہے نا حدیث قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے اللہ کے سو کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ قرآن کی الدین کی تفسیر اور معنی لوگوں کے سامنے بیان کریں تو آپ نے بیان کیا کہ ہاں زیادہ سے کیا مراد ہے اگر ہمارے نبی نہ بتاتے تو یہ بات ہم کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہاں زیادہ سے کیا مراد اللہ کا دیدار تو یہاں اللہ کا دیدار مراد ہے کیونکہ حدیث نے وہ زیادہ کا معنی بیان کر دیا ایسے ہی سورہ قاف کی آیت ہے نا لہما یشاون افیہ و مزید کہ وہ لوگ جو چاہیں گے جنت میں ان کو ملے گا وہ مزید اور ہمارے پاس اور مزید بھی ہے تو یہاں مزید سے کیا مراد ہے اللہ کا دیدار ہے حدیثوں سے اس کا معنی ہوتا ہے جی ہاں تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں اسی لیے علماء نے بیان کیا اگر کوئی اللہ کے دیدار کے انکار کر دے گا تو قرآن کا اقدام کرنے والا ہے قرآن کا جھلانے والا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے تمام علماء نے ائمہ نے محدثین نے عقیدے کی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے کیونکہ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کا انکار کر دیا جیسے خوارج ہیں روافظ ہیں شیعہ وغیرہ عبادیہ یہ سب لوگ کیا کہتے ہیں نہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا اللہ کا کلویت نہیں ہو سکتی اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا نا عزب اللہ تو انہوں نے انکار کر دیا نہ دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر تو صحیح بات ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے ہماری آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر دیدار کر سکیں لیکن آخرت کے اندر اللہ ابامن ہماری آنکھوں کو طاقت دے دے گا وہ قوت دے دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے تو دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ناممکن ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا اس لیے حضرت عائشہ نے فمار رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے وہ یہ بخاری کے دل سے یعنی معراج کے تعلق سے ہے نا کہ معراج میں ہمارے بین اللہ کا دیدار کیا کہ نہیں دیا کیا تو ہمارے بین اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا صحیح بخاری کے دل حتاشہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے تو اس نے گویا کی تقزیب کی اللہ کے رسول کی تقزیب کو اس نے جھوٹ باندھا اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا ایسے ہی دوسری روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا بزر عنہ صاحبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سر سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا تو آپ نے کہا نور انا اور آپ نور میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں نور بیچ میں حائل اللہ کا دیدار نہیں کیا ہمارے بھی نے دل کی آنکھوں سے دیکھا لیکن یہ جو ہماری آنکھیں ہمارے چہرے میں منہ سر میں ان آنکھوں سے اللہ ابراہین کا دیدار نہیں کیا تو دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہو جھوٹا انسان ہے وہ کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا نہیں اللہ کا دیدار دنیا کے اندر ناممکن ہے جیسا کہ اللہ سے موسا اسلام نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب ارنی ارمی علیہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فمائل ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اسی سے خوارش کہتے ہیں روافظ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا تو ان کا کہنا صحیح غلط ہے یہ جی ہاں دنیا میں حستے علیہ السلام نے کہاں کہا تب سوال کیا تھا دیکھنے کے تعلق دنیا میں کہ جنت میں آخرت میں دنیا میں کہا تھا نا کوہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ ترا نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ میری تجلی پہاڑ پر ہوگی اگر فن استقر مکان ہو فصو فترانی اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لو گے فلما تجل جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی رب نے میری تجلی ظاہر فرمائی تو یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا وخر موسا شقا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے فلما فاق جب ان کے فاقہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا انی تب تو تولئی وہ انا المومنین اللہ تعالیٰ صبح کا انی تب تو لے لیکن اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں کس بات پر ایمان لانے والا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا اس پر پہلا ایمان لانے والا نہیں کر سکتے تو یہ جو خوارج اس حدیث اس آئے سے دلیل لیتے ہیں ان کا دلیل لینا غلط ہے اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے تعلق سے بیان کیا کہ دنیا میں تم ہر چیز مجھے نہیں دے سکتے اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا ہستے السلام کتنے طاقتور انسان تھے ہے نا ایک قبطی کو مار دیا کہ گھونسا مر گیا تھا وہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی اتنے بہادر انسان تھے موسا علیہ السلام لیکن وہ بھی نہیں برداشت کر سکے بے ہوش ہو کے گر پڑے آپ دیکھیے سخت گرمی میں انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے ایک آدھا سیکنڈ یا ایک دو چار سیکنڈ نہیں دیکھ سکتا وہ اتنی زیادہ اس کے اندر حدت اور تیزی رہتی ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے تمہاری آنکھیں بہت کمزور ہیں پورا انسان کمزور ہے وہ خلق قلع انسان ادائیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا انسان اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھے طاقتور سمجھے حقیقت ایک انسان بہت کمزور ہے بہت زیادہ کمزور اور انسان کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے یا اس طریقے سے اور کوئی مسئلہ آتا ہے تب معلوم پڑ جاتا ہے کہ انسان کتنا طاقتور ہے چھوٹی چھوٹی بات پر انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کی ہے دنیا کے تعلق سے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں دنیا میں نہیں ہوگا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ایک دوسرا فرقہ صوفیہ کا صوفیہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے صوفیہ صوفی لوگ ان کا کہنا باطل ہے ان کا کہنا بھی باطل ہے اس لیے کہ دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین کا ہماری آنکھوں میں دم اور طاقت نہیں ہے اس لیے عائشہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار کیا معراج میں وہ ہمارے نبی پر الزام لگانے والا جھوٹ بولنے والا ہو ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اللہ کی ذات نہیں دیکھی ہمارے نبی سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العالمین کا تو دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو خوارج کا یہ کہنا کہ نہ دنیا دنیا میں بھی دیدار نہیں کر سکتے آخرت میں بھی تو ان کا دنیا میں کہنا صحیح ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا لیکن آخرت میں کہنے کے تعلق سے ان کی بات درست غلط ہے صوفیہ کیا کہتے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا تو ان کا کہنے کا ایک جز تو صحیح ہے کون سا جز کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا لیکن دنیا کے تعلق سے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہنا ان کا غلط ہے اہل سنت اور جماعت سلب صالحین اور ان کے عقیدے پر قائم رہنے والوں کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ٹھیک ہے اس کی ساری دلیلیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں حضرت جری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے سور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چودہویں چاند کے دن رات میں چودہویں چاند جانتے نا کتنا مطلب پورا پوری روشنی رہتی ہے پورا مکمل چاند رہتا ہے تو ہمارے بھی پوچھا گیا کہ ہم قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے دیکھیے صحابہ نے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے نہیں ہو سکتا ہمارے نبی جب نہیں کیا نہیں کر سکے تو اور کون اللہ کا دیدار دنیا کے اندر کر سکتا ہے تو دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو نا ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے اور یا جو مشابیت ہے دیدار سے رویت سے ہے جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کی مشابت نہیں ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت چاند سے دی جا رہی نہیں نوز بلّہ اللہ میں لئی سا کمی شی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے یہاں پر دیکھنا جسے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے چودہویں کا چاند ہے نا یا جو ہے سورج ہو بدلی نہ ہو انسان سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے آنکھوں کو کوئی دقت نہیں کرنی پڑتی ہے ایسے ہی قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے میں ہماری آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی تو یہاں رویت کی تشبیح دی جا رہی ہے دیکھنے کی جو چیز دیکھی جائے گی اس کی تشبیح نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے جی ہاں یعنی اللہ کی مشابت چاند سے نہیں کی جا رہی ہے یہ دیکھنے کی مشابت ہے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے چودہویں چاند لیکن اگر پہلے دن کا چاند ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا پڑتا ہے دوربین سے دیکھتے ہیں لوگ نہیں نظر آتا ہے لیکن چودھویں کے چاند دوربین چاہیے کوئی تکلیف ہوتی ہے پہاڑی پر جانا پڑتا ہے آدمی جہاں وہاں نظر آ جاتا ہے نہیں پہاڑی جانا پڑتا ہے تو ہمارے نبی نے جو مثال دی ہے تشبیح وہ دیکھنے کی دی ہے کہ جیسے دیکھنے میں کوئی تکلیف تم کو نہیں ہو رہی ہے چودہویں چاند کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی حدیث ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح مسلم کروائے تھے کم لن تروا کم ہتھا تم تو یہ بات جان لو جب تک مر نہیں جاؤ گے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے قیامت کب آئے گی جنت کب ملے گی مرنے سے پہلے بعد میں مرنے کے بعد ملے گی نا مرنے سے پہلے جنت نہیں ملے گی مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہے ایک اور زندگی ہے برزخی اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے تو مرنے کے بعد انسان کو جنت ملے گی یا انسان جہنم کے اندر جائے گا تمہارے بھی ماتے ہیں جب تک مر نہیں جاؤ گے تب تک تم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے اس میں بھی دلیل موجود ہے کہ نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا کیونکہ دیدار کب ہوگا موت کے بعد اور معراج کب پیش آیا آپ کی زندگی میں پیش آیا نا میرا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کا دیدار نہیں کیا ایسے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ہمارے نبی سے لوگوں نے سوال کیا کہ آمد کے دن کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اللہ کے سلفنا کہ چاند اگر اس میں جو ہے چودھویں کے چاند ہو تو تم جس طریقے سے دیکھتے ہو کیا تکلیف ہوتی ہے کہا کہ نہیں پھر پوچھا ماروی نے کہ سورج اور جب اس میں کوئی بدلی نہ ہو سورج میں کوئی بدلی نہ ہو آسمان میں تو کیا دیکھتے ہو تو کوئی تکلیف ہوتی کہا کہ نہیں کہا ایسے ہی تم اللہ رب قیامت کے دیکھو گے دیدار کرو گے تو بہت ساری حدیثیں ہیں متواتر حدیثیں ہیں متواتر یعنی اتنے صحابہ سے بھی ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو اس سدیش کو کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے کوئی واقعہ بیان کیا ہو کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ان لوگوں نے جھوٹ گڑا ہوگا آپس میں اتفاق کر لیا ہوگا جھوٹ پر یہ محال ہو کیونکہ دو چار پانچ لوگ ہوں تو آدمی کہہ سکتا بھائی ہو سکتا انہوں نے کہانی بنا لیا ہو گڑھ لیا ہو لیکن اگر اتنی تعداد روایت کرے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں سب لوگ بیان کرے واقعہ آ کر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی واقعہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے گڑھا ہے واقعہ یا ان لوگوں نے آپس میں بات کر لی سازش کی کہ چلو ہم سب مل کر کے اس طریقے سے ایک واقعہ گھڑتے آ کر کے لوگ بیان کرتے ایسا نہیں تو متواتر حدیث ہیں تو انہیں میں سے حدیث بھی متواتر ہے جیسے منقذی والا یہ متعمدن متعمدن من النار اللہ کے سر کے حدیث جو میرے اوپر جھوٹ گڑے جان بوجھ کر کے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے یہ حدیث متواتر ہے موزے پر مسے کرنے کی حدیث متواتر ہے قیامت کی شفاعت کرنے کی حدیث متواتر ہے ٹھیک ہے اور یہ حدیث بھی متواتر ہے کون سی حدیث قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا متواتر حدیث ہیں یہ بہت ساری حدیث ہیں جو متواتر حدیث ہیں اجماع ہے صحابہ کا صلب صالحین کا تو کیا معلوم ہوا کہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے یہ عقیدہ نہ رکھنا انکار کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے امام محمد بن حنبل کہتے ہیں ملم قلم رو یا فاوا جہمی جو اس بات کا اقرار نہ کرے رویت کا قائل نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رویت کا قیامت کے دن وہ جہمی ہے جہمی کس کو کہتے ہیں جو قرآن کو کہے مخلوق ہے جو کہے کہ اللہ کے نام اور صفات تمام چیزوں کا انکار کرے اور برے برے عقیدے ان کے ایسے لوگوں کو جہمی کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ جہمی ہے کون جو اللہ کی رویت کا انکار کرے ایسے ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل کے شاگرد ہیں سونا ابو داود معلوم ہے نا کتاب چار جو سنن ہیں بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسعی ابن ماجہ تو ابو داود تو یہ ابو داود جو ہیں یہ ان کے استاد ہیں امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو کہتے ہوئے سنا کہ ان اللہ اللہ الآخرہ فہوا کافر جس نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا وہ کافر ہے امام علیہ سنت الجماعت امام احمد رحم رحمۃ اللہ علیہ وقال اور یہ بھی کہا کہ ان اللہ الآخرہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے اندر نہیں دیکھا جائے گا فقط کفر اب اللہ اس نے ایک تو اللہ کا انکار کیا وقد القرآن اور قرآن کی بھی اس نے تقزیم کی قرآن کو بھی جھٹلایا ورد اللہ امر اور اللہ کی طرف اس کے معاملے کو لوٹا دیا جائے گا وہ استطاب اور اس اس کا سے توبہ کرائی جائے گی و اللہ قطل توبہ کر لیا ٹھیک اور نہ قتل کر دیا جائے گا امام نمبر فرماتے ہیں معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ دی اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن رویت کے تعلق سے کہ کرو تو ٹھیک نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ایمان رکھو ٹھیک نہ ایمان رکھو تو نہیں یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بہت اہم بنیادی مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا جو خوارج روافظ اہل بات بدعت اہل بدعت شیعہ عبادیہ اور اس طریقے سے عشری ماترودی یہ سب لوگ انکار کرتے ہیں کہتے نہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا نا عدب اللہ ظالم عشاعرہ اور ماتردیہ تو صاف انکار نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو جہاں اللہ کا دیدار بیان کیا گیا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیدار ہے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے جی ہاں حالانکہ ان کا کہنا باطل ہے کیونکہ اللہ رب نے کیا فرمایا کہ اللہ رب رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اور انسان ظاہر بات ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ہنستے موسیٰ اسلام نے کیا کہا تھا اندر علیک میں تجھے دیکھنا چاہے تو نظر انسان کی آنکھ ہی کو نظر کہا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھنے والے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے یہ سب اس کا معنی ہے غلط معنی بیان کرتے ہیں لیکن غلط معنی ان کو لے جا کر کے وہیں پر پہنچا دیتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ارد کا انکار کر رہے ہیں اگرچہ صاف لفظوں میں انکار نہ کرے ہے نا اب نہیں کہتے کہ بھائی کان جو ہے کوئی پیچھے سے پکڑتا ہے کوئی آگے سے تو کان تو پکڑے گا آدمی آپ چاہے پیچھے سے پکڑیں چاہے آگے سے پکڑیں کان پکڑنے والا ہے ایسے یہ معاملہ بھی ہے چاہے آپ یہ کہیں چاہے وہ کہیں اللہ کی ریوت کا انکار ہی اس کے اندر ہے اگر چاہے آپ آیت کا معنی دوسرا بیان کر دیں تعویل کر دیں تو اس تعویل کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کی رویت کا انکار ہو گیا یہی ہوا نا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں اللہ رب بیان طرف دیکھنے والے ہوں گے یعنی اپنے رب کے حکموں کو دیکھنے والے اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھنے والے یہ ہوں گے یہ غلط مانا ہے کہ نہیں غلط مانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دینے والا ہم کو یہ سب معنی بیان کرنا قرآن کی تحریف ہے یہ غلط معنی بیان کرنا نتیجہ اس کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرنے والے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل الکتاب و سنت المتواترا و اجماع و صحابہ کتاب اور سنت متواتر سنت اور صحابہ کا اجماع و امت السلام الحدیث اور مسلمانوں کی جو اماء ہیں اور جو اِمۂ حدیث ہیں حدیث کے اما سب اس بات پر ان کے اقوال اور کتاب و سنت اجماع سب اس بات پر دعوت کرتے ہیں کہ اللہ ان اللہ یوم القیامت بالابصار کی قیامت کے دن نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا ایانن آنکھوں سے کھل کھلا کھلا ایک دم ٹھیک ہے کما یورا القمر و لہر القدر لیرت القمر جس طریقے سے کہ چاند کو چودہویں رات کے وقت دیکھا جاتا ہے وہ کما ترس وہ کما ترس شمس سہون اور جس طریقے سورج کو بدلی نہ ہو آسمان صاف ہو اس وقت سورج کو دیکھا جاتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کھلی آنکھوں سے انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا یہ سب اقوال ہے اما کے اور اس پر اجماع ہے کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا آئیے مصرف رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت بھی پڑھ لیتے ہیں اس تمید کے بعد وہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وقت دخلا عید النفیمہ زکر نہ ہو مر المان بھی ہی وہ بے قطب ہی وہ بے کت ہی وہ بے رسل ہی المان و بے ان بے یرو یوم القیامت ایان بارحم اور اللہ پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے اللہ پر ایمان میں اس کی کتابوں پر ایمان میں اس کے فرشتوں پر ایمان میں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کیا المان و بن المنین اس بات پر ایمان کہ اہل ایمان مومنین یرو یوم القیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت کے دن بے ابسارہم اپنی کھلی آنکھوں سے کما سہمن جیسے وہ سورج کو دیکھتے ہیں اور آسمان میں بدلی نہ ہو صاف آسمان ہو لئی سدو نہ صحاب یعنی بدلی نہ ہو وہ کما یرون لئی لت البدر اور جس طریقے سے چاند کو دیکھتے ہیں چودہویں چاند کی دن یا رات لا دامون فی روت ہی اور اس چاند کو دیکھنے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ایسے ہی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کتنا صاف کہا ہے انہوں نے اللہ پر ایمان میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اللہ کا دیدار کرنا لہذا اللہ پر ایمان میں داخل ہے جیسے اللہ پر ایمان میں داخل ہے کہ اللہ اس پر ہے اللہ کی انگلیاں ہیں اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو آنکھیں ہیں اللہ کے قدم ہیں اللہ قیامت کے دن آئے گا اللہ آسمان دنیا پر حضور فرماتا ہے اللہ فیصلہ کرے گا اللہ غصہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات ہے نا تو یہ سب اللہ پر ایمان میں داخل ہیں ایسے یہ بھی اللہ پر ایمان میں داخل ہے یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی روبیت سے اس کی الوحیت سے اس کے اسما صفات سے اس کی ذات سے متعلق ہے وہ سب اللہ پر ایمان میں داخل ہے اب اللہ کی کتابوں میں کیسے داخل ہے یہ اللہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا تو اللہ کی کتابوں میں کیسے داخل ہے کہ کیا مت کتنے اللہ کا دیدار ہوگا کیسے داخل ہے آپ لوگوں کو سوال کر رہا ہوں میں ہاں جی قرآن اللہ نے بیان کیا کتابوں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو اس پر ایمان میں آ گیا نا یہ فرشتوں پر کیسے داخل ہے کیونکہ فرشتوں نے یہ بات بیان کی نبیوں سے بیان کی نبیوں نے آ کر کے لوگوں کو بیان کیا رسولوں پر ایمان میں داخل کیسے ہے کیونکہ رسولوں نے خبر دی ہم کو انبیاء نے ہم کو خبر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا یہ سب اس میں داخل ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یوم القیامت فرمایا انہوں نے قیامت کے دن دیکھیں گے کیا مطلب کہ دنیا میں دیدار نہیں ہوگا جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اور لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ بات غلط ہے جیسا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدس کا نہ محمد اور رب و فقط قدم جس نے تم کو یہ بیان کیا کہ اللہ کے سر نے اللہ کا دیدار کیا اس نے جھوٹ بات کہی ہے اسے بخاری کے دی اور سی مسلم کی بھی روایت ہے ایسے مضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کہ ان کی کسی نے اللہ کے سر سوال کیا کہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے تمہارے بھی نے کیا فرمایا نور انا اور نور یعنی اللہ کے دیکھنے میں نور حائل ہو گئے انوار روشنیاں آ گئی جس کی وجہ سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکے اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا تب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے جی ہاں تو قیامت کا دن کہہ کر کے انہوں نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا دنیا میں دیدار نہیں ہوگا یہ صوفیوں پر رد کر دیا جو صوفی کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں اس لیے ان کے بڑے بڑے جو صوفی ہیں سب باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کتابوں میں لکھا انہوں نے کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا جی ہاں کوئی کہتا ہم نے خواب میں دیکھا کوئی کہتا اپنی آنکھوں سے میں نے اللہ کا دیکھا نہ عدب اللہ مدالی. یہ سب بے بنیاد جھوٹی بات ہے صوفیوں کی ایانن بے ابسار ہیں اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس میں رد ہے جو کیا نام ہے عشاعرہ اور ماتردیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے یہ جو ہماری سر میں آنکھیں ان سے دیدار نہیں کریں گے ان پر انہوں رد کیا ابسار کیا ہے ابسار اپنی نگاہوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اہل ایمان جو جنتی ہوں گے انشاءاللہ پھر آگے فرماتے یرو نہ ہو صبح نہ ہو وہ ہم فی اروسات القیامہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے میدان محشر میں بھی تم بعد دخول جنت کما شاء اللہ تعالیٰ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا میدان محشر میں بھی دیدار ہوگا اور جنت میں داخل ہونے کے بعد لیکن اصل جو دیدار ہوگا جس دیدار سے انسان کو خوشی ہوگی راحت ہوگی انسان کو سکون ملے گا لذت ملے گی سرور ملے گا اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی وہ کون سا دیدار ہے جنت میں جنت میں جانے کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے کفار اور منافقین کے بارے میں اہل سنت اور جماعت اور سلاب صالین کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے کافرین کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کریں گے میدان محشر میں بھی اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے لیکن یہ جو دیدار ہوگا یہ لذت اور سرور اور خوشی والا نہیں ہوگا کیونکہ دیدار کئی طریقے سے ہوتا ہے ایک آدمی کو آپ نے غضبناک ناک حالت میں دیکھا چلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا تھوڑی سی آپ کی نظر پڑی اور اجھل ہو گیا وہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ نہیں انسان باقاعدہ اللہ کسی کا دیدار کرے اس کی نگاہوں کے سامنے ہو اسے گفتگو کرے اس سے بات کرے یہ دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھنے کی بہت ساری قسمیں ہیں تو جو اصل دیدار ہے اصل رویت ہے خوشی اور لذت اور سرور اور اس طریقے سکون اور اطمینان اور ردامندی والی وہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کریں گے جنتی ٹھیک ہے میدان محشر میں کیا کافر اللہ کا دیدار کریں گے اس میں صحیح قول یہی کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے جیسا کہ اللہ نے کیا کہ اللہ ہوں اور رب ہی میں عمید اللہ معجوب ہوں وہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں بھی حساب و کتاب ہوگا اور اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا تو اس سے مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کا دیدار کریں گے تو اس کا جواب یہ کہ نہیں اس سے مفہوم نہیں نکلتا ہے کہ اللہ کا دیدار کریں گے اللہ سے بات کرنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ضروری ہے حضم علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے کہ نہیں بات کرتے تھے لیکن پردے میں بات کرتے تھے ہمارے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کیا کہ نہیں بات کیا معراج میں کی بات لیکن اللہ کا دیدار کیا نہیں دیدار کیا پردے میں تو اللہ تعالیٰ نہیں دیدار کیا تو ایسی اللہ کا حساب و کتاب لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے حساب و کتاب اللہ لے گا پردے میں رہ کر کے لہذا یہ دلیل نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا میدان میشر میں اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ دیدار کریں گے ایسا نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے منافقین کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ منافقین اللہ کا دیدار کریں گے میدان معیشر میں کیونکہ دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے اگرچہ حقیقت میں مومن نہیں ہے وہ اور جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے جو منافقین ہیں جو عقیدے والا جن کا نفاق ہے کیونکہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک عمل اور ایک عقیدہ عملی نفاق ایک مومن کے اندر بھی یہ چیز آ سکتی ہے جیسے جھوٹ بولنا یا وعدہ خلافی کرنا ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے کرتے ہیں بہت سارے مسلمان وعدہ خلافی تو یہ عملی نفاق ہے یہ عقیدے اور ایمان کا نفاق نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک ایمان اور عقیدے کا نفاق ہوتا ہے یعنی ظاہر زبان سے ایمان لانا دل سے ایمان نہ لانا جیسے مدینہ میں جو لوگ ایمان لائے منافقین جو تھے ٹھیک ہے تو یہ عقیدے اور ایمان اور دل کا نفاق ہے تو حدیث آتی ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ٹھیک ہے میدان محشر میں کیونکہ جنت میں جائیں گے نہیں وہ تو وہ تو کہاں رہیں گے جہنم جاننا نچلے طبقے میں رہیں گے اس لیے جب حساب کتاب ہوگا اس وقت وہ اللہ کا دیدار کریں گے اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے اس لیے منافقین کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے باقی کفار یہود و نصارہ یہ سب اللہ کا دیدار نہیں کریں گے اور جنت میں جو جنتی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں مسلم نے فرمایا کہ ارو نہ ہو صبح نہ ہو ہوں فی اورسات القیامہ کہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے میدان محشر میں قیامت کے میدان میں اور سات مانے میدان جہاں کوئی بنیاد نہ ہو کوئی بلڈنگ نہ ہو کوئی عمارت نہ ہو چیٹل میدان ہو اس کو عرصہ کہا جاتا ہے اس کی جمع عرصات پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہی اصل رویت ہوگی اصل دیدار ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی اللہ رب العامین پر ایمان میں داخل ہے کہ احمد کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اللہ پر ایمان میں اللہ کی کتابوں پر ایمان میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان میں اللہ کے رسولوں پر ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا لہٰذا یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں بہت بڑا اور بنیادی اور اہم مسئلہ ہے یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں کہ اس کو ہم چھوٹا مسئلہ لے کر کے اس کا انکار کر دیں یا اس کو جو ہے ہلکے میں لے لیں جیسے جو ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہے یہ یہ تو ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ علامین ہمیں صلب صاحب کے عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ رب قیامت کے دن ہم سب کو اپنے دیدار سے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس یہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نصیب فرمائے کہ اللہ رب العامین ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے اور جو انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو اسے محروب رکھے ہے نا جب وہ ایمان ہی ان کا نہیں ہے تو ہم سے کیا کہیں گے پہلے ایمان لاؤ تب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جب تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے محروم رکھے ہمارے یہی ان کو لے بد دعا ہے کہ اللہ ان کو اس سے محروم ہی رکھے جو اللہ رب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا جی ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامرتا فرمامین و صاحبینہ محمد والا علیہ و صاحب اللہ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ